السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہاؤ آر یو کیسا چل رہا ہے بینکنگ لاز اینڈ پریکٹسز اب تو آپ کافی ایڈوانس اسٹیج پر پہنچ گئے all the concept those are known to you اب ان کو اپلائی کرنے کی پوزیشن میں آپ آ گئے ہوں گے اور جو وہ بات میں اکثر کرتا ہوں you must be enjoying it جب تک آپ انجوائے کرنا شروع نہیں کریں گے اس وقت تک اس سبجیکٹ میں آپ اتر نہیں سکتے to go into it rather to go deep into a subject you need to enjoy it تو وہ انجوائےمنٹ کی اسٹیج جب آئے گی تو اس وقت سیٹسفیکشن لیول آ سکتا ہے کہ آپ بینکنگ لاس کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو اپلائی کرنے کی پوزیشن میں آ گئے اسٹوڈینٹس ہم لاسٹ ٹائم دیکھ رہے تھے principles and forms of lending ابھی ہم لینڈنگ کی بات کر رہے تھے کریڈٹ کی بات کر رہے تھے فارمز کی بات ابھی ہم نے نہیں کی like any business the purpose of the banking business is to generate revenue earning profit یہ پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن ایک بزنس ہے prime objective of the bank like any other business اب یہ پروفیٹ جنریشن جو ہے یہ بینک کس طرح جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں اس پرپز کو اور کس طرح اپنے ریونیوز کو بڑھاتے ہیں ایز یو آلریڈی نو کہ بینکنگ بزنس میں ہے کیا یہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہے اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی ان دا انیشیل لیکچر کہ یہ بینکس کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے they collect money from them and they channelize this fund to the parties who are need of it یہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن کسٹمر آتے ہیں ان کے اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں ان سے پیسہ لیتے ہیں اس پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر لینڈ کرتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور اس میکنزم کو حاصل کرنے کے لیے پروفٹ میکسیمائزیشن کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو ہم سپریڈ کہتے بینکس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو فنڈز حاصل کر رہے ہیں جن فنڈز پر بینک نے پروفٹ دینا ہے وہاں پر ریٹ آف پروفٹ یا ریٹ آف انٹرسٹ کم ہو اور جب یہ لینڈنگ کر رہے ہیں جہاں سے پروفٹ لینا ہے انٹرسٹ وصول کرنا ہے اس کا ریٹ ہائی ہو تو ان دونوں ریٹس میں you can see the deposit rate and the lending rate اس میں گیپ جتنا زیادہ ہوگا that in the advantage of bank meaning they bar the banks would be able to earn more profit اپنے پروفٹس کو ایسے انکریز کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی اور یہ بات ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں یہ باٹم لائن ہے یہ لینا اور دینا یہ ڈپازٹ ریٹ اور لینڈنگ ریٹ یہ سپریڈ کو بڑھانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں یہ کوئی میتھمیٹیکل ایکسرسائز نہیں the banks they are operating in a competitive atmosphere ان کی جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از ویری کمپیٹیو ان کے بہت سارے competitors first the competition is between the banks among the banks one bank and the other bank banking industry کا آپس میں کمپٹیشن ہے then there are other financial institution جن سے کمپیٹ کر رہے ہیں پھر یہ جو پیسہ انہوں نے حاصل کرنا ہے اکاؤنٹس کھولنے اگر ان کسٹمرز کے لیے کوئی اور اپرچونیٹیز ہوں تو وہ وہاں جا سکتے ہیں تو یہ سپریڈ کی جو بات ہے اسے اوور سمپلیفائی نہ کیا جائے یہ سپریڈ بیونڈ لمٹس نہیں بڑھایا جا سکتا anyway this is the mechanism this is the technique how the banks earn profit اب بات ہو رہی ہے کریڈٹ کی لون کی اگر آپ بینک کی بیلنس شیٹ دیکھیں تو it is not only the loan it is not only the credit جس میں بینکس کام کر رہے ہیں یو آلریڈی نو اٹ آپ نے بینکس دیکھے بینکس کے فنکشن دیکھے banks are discharging so many function اور ان سے ریونیو جنریشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن اتنا فوکس کریڈٹ پر کیوں کیا جاتا ہے بینک بیلنس شیٹ میں دو پرومینٹ ہیڈز آپ کو نظر آئیں گے کریڈٹ لونس اور لائبلٹی سائڈ پر ڈپوزٹ یہ مین ہیڈس ہیں جہاں پر زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اور زیادہ رسک تو یہ کریڈٹ کی ہم جب بات کر رہے ہیں پرنسپلس کی بات کر رہے ہیں کہ کریڈٹ یہ لون کیسے دیا جاتا ہے اس کے پرنسپلس کیا ہیں اس کے طریقہ کار کیا ہیں what is the wisdom behind it تو یہ اصل میں ہے کیا this is the risk management اب رسک مینجمنٹ میں صرف کوئی کریڈٹ مینجمنٹ نہیں آتی آل دا ہیڈس تمام اپنے آپریشنس ہر جگہ پر رسک مینجمنٹ کرنی ہوتی but since the stakes are high in the credit یہ بٹ سب سے بڑا پورٹ فولو ہے تو اس کی مینجمنٹ پر زیادہ توجہ دی جاتی اوور آل پرسپیکٹو میں براڈر پرسپیکٹو میں یہ سارا ایک رسک مینجمنٹ تو یہاں پر مینجمنٹ کیا کر رہا ہوتا ہے بینک بینک کی مینجمنٹ سب سے پہلے ٹو آئیڈینٹیفائی دا رسک وہ risk those may not be floating at the face اپنے ایکسپیرینس سے دوسرے بینکس کے ایکسپیرینس سے کمپیٹیٹرس سے گلوبل ایکسپیرئنس سے the bankers know that there are certain risk یہ رسک ہیں اب ان رسک کا جاننا ضروری اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفکیشن آف رسک جو ان پورٹ فولیوز میں مزمر ہیں ان کی پرسپشن ان کا جاننا ان کی identification that is the prime task تو سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس کے بعد جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو then you need to develop solution کہ یہ جو رسک ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے یا آپ کہہ لیجیے مینج کرنے کے لیے کیا اسٹیپس لیے جائیں یہ سولوشنس ہیں ڈفرینٹ سولوشنس ڈیوائز کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائنگ اپرچونیٹیز کہ ریٹرنس کیا ہے آپ کو رسک ہو سکتے ہیں لاسز ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ آپ اپنے ریٹرنس کو بڑھا لیتے ہیں تو آپ ان لاسز کو اوور کم کر سکتے آئیڈینٹیفائنگ اپرچونیٹیز دا ریٹرنس یہ بھی بڑا امپورٹینٹ پارٹ ہے risk management and then avoiding risk جو ہم میٹیگیشن کی بات کر چکے ہیں کہ کیا کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں ٹو اوائڈ دوز رسک اب ایک اور اپروچ ہے جس میں کہا جاتا ہے جو ہم نے پہلے بات کی اوائڈنگ کی رسک آئیڈینٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ control risk share risk risk sharing کیسے آپ کا رسک ہے وہ آپ دوسری پارٹیز کے ساتھ شیئر کر رہے how you share that in the form of insurance آپ انشورینس پالیسی لے لیتے ہیں آپ اپنے کریڈٹ پورٹ فولو کو انشورڈ کرا لیتے ہیں what you are doing you have the risk لیکن آپ اپنے اس رسک کو انشورنس کمپنی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں رسک شیئرنگ رسک شیئرنگ کے آپ نے پہلے بھی پڑھا رسک شیئرنگ کیا ہوتا ہے اس کے کیا اسپیکٹس ہیں وہ دیٹ از اندر ڈائمینشن ٹرانسفر رسک آپ نے آؤٹ سورسنگ کے بارے میں پڑھا ہوگا اینڈ یو نو دیٹ اپنے رسک کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں اور اس کے بعد ایکسپٹ رسک اگر رسک ہے اس کو ایکسپٹ کرنا اس کے لیے ڈفرینٹ پروویژ کرنا اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس لینا تو اسٹوڈینٹس یہ credit management that is very important part of the bank management اب اس تمام ایکسرسائز کے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اب دیٹ ہیلپس جب آپ کریڈٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں and the management of the other portfolio کیونکہ یہاں ہم کریڈٹ کو ڈیل کر رہے ہیں کریڈٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم کریڈٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں ہم اپنے آپ کو فوکس کر رہے اسٹریٹجک پلاننگ مینجمنٹ میں اس کا بڑا رول آپ اسٹریٹجک پلانس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ رسک مینجمنٹ پراپرلی کر رہے ہیں you are managing the risk تو اس کے ساتھ ساتھ you insure better result organization کو ایز اے ہول اس کی پروٹیکشن اگر آپ اپنے پورٹ فولو کو مینج نہیں کر رہے there are the losses default اور ایک اسٹیج یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی کمپنی جو وہی وائنڈ اپ ہو جائے تو یہ آرگنائزیشن کو ایز اے ہول اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں یہ management of the credit portfolio تو students there are so many risk لیکن ہم جس رسک کی بات کر رہے ہیں وہ کریڈٹ رسک کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم کریڈٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اور بہت سارے رسک آپ مارکیٹ رسک کی بات انٹرسٹ ریٹ رسک ہو سکتے ہیں آپریشنل رسک ہو سکتے ہیں ریگولیٹری رسک ہو سکتے ہیں کنٹری رسک ہو سکتے ہیں there are so many risk لیکن ہمارا جو یہاں پہ فوکس ہے that is about the credit risk اب اس کو مینج کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹینٹ بات ہے کہ ہر بینک اپنی ایک کریڈٹ پالیسی ڈیوائز کرتا ہے اب یہ کریڈٹ پالیسی کیا ہے اس کے کون کون سے اسٹیپس ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہوگا واٹ اے کریڈٹ پالیسیز اور کریڈٹ سائیکل کیا ہے تو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے now first we come to the credit policy تو اسٹوڈینٹس کریڈٹ پالیسی میں یا کسی بھی پالیسی میں ایک پرائمری بات جس پہ فوکس کیا جاتا ہے that is it can not be against any instruction of the state bank of Pakistan کوئی نوٹیفکیشن کوئی انسٹرکشن کوئی رولس ان کے اگینسٹ کوئی بھی پالیسی کسی کمرشل بینک کی نہیں ہو سکتی تو کریڈٹ میں خاص طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پروڈینشیل ریگولیشن ایشو کیے no credit policy can be against the rather the rules rather the instruction as contained in the prudential regulation of the state bank of Pakistan ایک اور فوکس جو اس کریڈٹ پالیسی میں کسی بھی بینک میں ہو سکتا ہے the board of director of the they are independent to chalk out their credit policies لیکن یہ پرائمری ہم کنسرنس دیکھ رہے ہیں پرائمری پوائنٹس دیکھ رہے ہیں پرنسپلس دیکھ رہے ہیں جو کسی بھی کریڈٹ پالیسی میں ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو کریڈٹ ہے that should be cash flow basis self liquidating ہونا چاہیے کریڈٹ اس سے مراد کیا ہے کہ جو لون دیا جا رہا ہے جس پرپز کے لیے آپ لون دے رہے ہیں اس پرپز میں اس کیپیسٹی ہونی چاہیے پرپز میں کیا کیپیسٹی ہوگی آپ اس کو ایسے سمجھیے سیلف لکوڈیٹنگ کہ آپ کسی بزنس کے لیے اگر لون دے رہے ہیں تو اس بزنس میں اتنی جان ہونی چاہیے فائنینشلی اتنا وائبل ہونا چاہیے وہ پروجیکٹ اس کے کیش فلوز ایسے ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بزنس کو بھی چلا سکے پروفٹ بھی ارن کر سکے اور ان کے پاس اتنے کیش فلوز ہوں کہ وہ آپ کا لون بھی واپس کر سکے تو یہ کی جاتی ہیں کہ یہ جو پرپز جس کے لیے ہم لون دینے جا رہے ہیں یہ سیلف لکوڈیٹنگ ہے اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں گے آپ فائنینسنگ صرف بزنس کو کر رہے ہیں آپ کسی سیلریڈ پرسن کو بھی فائنینس کر سکتے ہیں لیکن وہ فائنینس کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں گے کہ جس سیلریڈ پرسن کو فائنینس آپ کرنے جا رہے ہیں سے وہ سیلریڈ پرسن آپ کے پاس آتا ہے یو آر اے بینکر کیا ہمیں کار فائنینس چاہیے اب اس کی سیلری جو ہے that is twenty thousand rupees اور جو انسٹالمنٹ آپ نے کیلکولیٹ کی that is twenty five thousand rupees per month he will not be able to liquidate that تو ان میں کوئی نہ کوئی نیکسس ہونا چاہیے ان دی کیش فلوز ایک سیلریڈ پرسن کے کیش فلوز کیا ہوں گے those are the salaries that depends کہ کس مقصد کے لیے آپ لون دینے جا رہے ہیں وہ لون جو ہے whether that is self or not یہ اس کے اندر پار ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ لاسٹ ریزورٹ کے طور پر یا سیکنڈ آپشن کے طور پر آپ کہیں آپ کو لیٹرز بھی لیتے ہیں سیکورٹیز بھی لیتے ہیں کہ اگر ڈیفالٹ ہو جائے تو یو میں ریورٹ ٹو دو سیکورٹی جس کو ہم لون سپورٹ کہتے ہیں اس پر ہم آگے چل کے بات کریں کریڈٹ پالیسی یہ بتاتی ہے کہ loan that should be within the bank target market جو بھی بینک کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے بینک کو اسی کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے اس سے باہر جائیں گے تو that would be difficult for the bank اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل کیپیسٹیز جو ان کے پاس ہیں bank should remain within the professional تو اب اگر ان کے پاس وہ پروفیشنل کیپیسٹی نہیں ہے اور اس وینچر میں وہ جاتے ہیں اور فائنینسنگ کرتے ہیں تو bank would be in trouble تو یہ چیزیں دیکھ کر بینک اپنی کریڈٹ پالیسی ڈیوائز کرتا ہے فارمولیٹ کرتا ہے بناتا ہے اب کریڈٹ کا کیا سائیکل ہوتا ہے سب سے پہلے you know one will have to approach the bank لیکن اگر کمپٹیشن ہے بینک کے پاس لیکوڈیٹی زیادہ ہے تو بینک کین آلسو اپروچ پہلے تو ایک ریکویسٹ ہوگی ایک نیگوشیشن ہوگی between the banker and the customer کے لون چاہیے اب اس کے بعد جو اسٹیپ شروع ہوتا ہے that is the evaluation pre disbursement evaluation اس کو ہم کہتے ہیں کہ لون ڈسبرس کرنے سے پہلے کیا ایویلویشن بینک کرتے اس میں ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں financial aspects economic aspects technical appraisal project appraisal تو یہ تمام اپریزلس کی جاتی ہیں اور لون سینکشن کیا جاتا ہے اپروو کیا جاتا ہے وہ اپروول کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کیا کوئی کمیٹی ہوگی کوئی سنگل پرسن ہوگا کیا طریقہ کار ہے جو بھی بینک کا ہوگا اس کے مطابق اس کی اپروول ہوگی یہ اپروول کرتے ہوئے different terms and condition those will be suggested those will be incorporated those would be set out کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اس پر یہ لون اپروو ہو گیا ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ری پیمنٹ انسٹالمنٹ اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈاکیومینٹیشن کولیٹرل سیکورٹیز جو لینی ہوں گی وہ سب اس میں درج ہوتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے یہ اس سینکشن میں اگر ایکسپٹیبلٹی ہو اور یہ تمام ٹرمز ڈاکومینٹیشن کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد لون ڈسبرس کر دیا جاتا ہے لون دے دیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بکنگ آف لون لیکن یہ سائیکل یہاں پر ختم نہیں ہو گئے کیا آپ کہیں گے لون ڈسبرس ہو گیا بات ختم ہو گئی یہاں سے ایک امپورٹنٹ اسٹیپ شروع ہوتا ہے کیا post disbursement follow up that is very much necessary اب یہ کانٹینیوس پروسیس ہے یہ فالو اپ جاری رہے گا کہ انسٹالمنٹس آ رہی ہیں ان میں کوئی پرابلمس ہے اس پروجیکٹ کو دیکھنا اس کی وائبلٹی کو دیکھنا اس کی ورکنگ کو دیکھنا اور اگر کوئی پرابلمس ہوں تو پھر اس بورور سے نیگوشیٹ کرنا فار دا ریکوری اور اگر نیگوشیشن سے یہ کام نہ چل سکے تو نیگوشیشن میں وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں یو نیگوشیٹ پرسویٹ اس کے علاوہ آپ ریسٹرکچر کر سکتے ہیں لونس کو ریسٹرکچر کے پلان دے سکتے ہیں بہت سارے طریقہ کار ہیں جس جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایڈیشنل سیکورٹیز مانگ سکتے ہیں تو there are different ways in which you can negotiate اور اس لون میں جو پرابلمس ہیں ان پرابلمس کو سالو کر سکتے لیکن اگر یہ تمام ایفرٹس فیل ہو جاتے ہیں all these efforts fail then what you would do پھر ایک لاسٹ ریزورٹ ہے پھر لیگل ایکشن ہے لٹیگیشن ہے you can file a suit before the banking court اور وہاں سے آپ ریکوری کر سکتے تو اسٹوڈینٹس یہ تمام چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں یہ کریڈٹ پالیسی کریڈٹ سائیکل یہ آخر کریڈٹ جو ہے کیوں امپورٹنٹ ہے اس میں کون سے اسٹیپس ہیں یہ ہم باتیں کر رہے تھے ہم نے کریڈٹ ایویلویشن کی بات کی اب یہ کریڈٹ ایویلویشن ہے کیا اس میں کیا ایویلویٹ کیا جاتا ہے کون کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے یہ پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن کی بات کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھی اس میں بورور کے کریڈینشیل دیکھتے ہیں کہ بورور جس کو آپ لون دینے جا رہے ہیں اس کے کیا کریڈینشیل اس کا ٹریک ریکڈ دیکھتے ہیں پاس ریکڈ دیکھتے ہیں اس اپنی کیپیسٹی دیکھتے ہیں تو overall profile of the borrower اس کو آپ اسٹڈی کرتے اماؤنٹ آف دی کریڈٹ یہ بڑا امپورٹینٹ اسپیکٹ ہے کہ کتنی کریڈٹ کی ریکویسٹ کی گئی ہے اب یہ ریکویسٹ جو ہے صرف یہ نہیں کہ فگر ہے کہ آپ نے اماؤنٹ دیکھی یہ ففٹی تھاؤزینڈ ہے یا ففٹی ملین ہے and the work is over آپ کی ویلویشن یہ ہے the request which has been made وہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس وہ کولیٹرل ہیں کہ نہیں ہے یہ تمام چیزوں کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے فائیو ملین چاہیے یا ففٹی ملین چاہیے یا ففٹی تھاؤزینڈ چاہیے یہ تمام ایویلویشن اس چیز کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہیں اس کے ساتھ بورور ایکویٹی کہ بورور جو ہے اس کی اپنی ایکویٹی کیا ہے اس کا اپنا کیپٹل کیا ہے آپ ایسا کہہ لیجئے کہ اس کی اپنی انویسٹمنٹ کیا ہے یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہیے کہ اس کی اپنی اسٹیک کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اگر آپ کو فائنینس چاہیے آپ کو بزنس رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہنڈریڈ پرسینٹ فائنینس جو ہے وہ بینک کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دے دیجیے you get hundred percent from the bank آپ کی تو کوئی اسٹیک نہیں if you fail for any reason the bank fails آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں تو بینک ہنڈریڈ پرسینٹ فیل اور جو ہے اسٹیک ہے وہ بینک کی ہے اینڈ بینک یہ نہیں کہ بینک وائنڈ اپ ہو جائے گا ایک لون سے لیکن bank will fail to recover that amount تو اس صورت میں یہ بڑی امپورٹینٹ بات ہے کہ بوروئرس کی بھی کوئی اسٹیک ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بزنس کو ایک ریسپانسبلٹی سے چلائے کہ اگر اس میں کوئی فیلور ہوتی ہے تو اس میں اس کی بھی اسٹیک ہے اگر بینک کی اسٹیک ری پیمنٹ پلان کیا ہے یہ جب لون ریکویسٹ کی جاتی ہے تو اس میں ری پیمنٹ پلان دیے جاتے ری پیمنٹ پلان کیا ہوگا کہ انسٹالمنٹ منتھلی ہوں گی کوارٹرلی ہوں گی ہاف ایئرلی ہوں گی اینوئل ہوں گی دس ڈپینڈس یہ بورور کی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرے گا بلکہ زیادہ مناسب ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ بورور کی وینچر پہ بزنس پر ایکٹیویٹی پر ڈیپینڈ کرے گا اور یہ بینک اور بورور دونوں کی نیگوشیشن سے یہ بات طے ہوگی ایک ون سائڈ بات نہیں کہ ڈکٹیٹس بائی دی بینک اور دا انسٹرکشن اور the desire of the borrower یہ ڈسائڈ کریں آپ کسی سیلریڈ پرسن کو لون دینے جا رہے ہیں تو ایک اچھا طریقہ کار لونز کا منتھلی انسٹالمنٹ ہو سکتی every month he gets the salary آپ ایگریکلچر فائنینس کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کی سائیکل دیکھیں پروڈکشن سائیکل کی طرف جائیں آپ نے فرٹیلائزر کے لیے فائنینس کیا ہے اب یہ آپ نے فرٹیلائزر کے لیے فائنینس کیا ہے وہ اس میں ہارویسٹنگ ہوگی پہلے وہ فرٹیلائزر کو یوز کرے گا اس کے بعد اس کا کراپ آئے گا اس اس کراپ کو ہارویسٹ کیا جائے گا مارکیٹ میں لے کے جائیں گے اس کے بعد کیش اس کے پاس آئے گا یہ کیش سائیکل کیا ہے اس کی پروڈکشن سائیکل کیا ہے اس میں ٹائم کتنا لگتا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ وین اٹ از ایڈوائزبل یہ نہیں کہ آج آپ نے فرٹیلائزر دیا اور اس سے کہیں اگلے مہینے آپ ری پیمنٹ کریں that would not be feasible for ہم تو یہ ری پیمنٹ پلان ان چیزوں کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے آپ ٹریڈ سائیکل دیکھیں گے بزنس سائیکل دیکھیں گے اس کے مطابق یہ ری پیمنٹ پلان جو ہے دیٹ از چاکڈ آؤٹ ایک اور بڑا امپورٹینٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ہم سیون سیز کے نام سے جانتے یہ سیون سیز کیا ہے یہ کچھ سیز تو یہی ہے جو ہم بات کر چکے ہیں پہلی بات ہے کریکٹر کی کریڈینشلز کی پروفائل کی جو ہم نے بات کی one C stand for character credential of the borrower اس کا ٹریک ریکارڈ ڈیفالٹر تو نہیں ہے کسی اور بینک کا ڈیفالٹر تو نہیں ہے اس کی کتنا ایکسپیرئنس ہے کب سے کام کر رہا ہے اس کی اپنی ایکویٹی کیا ہے اس کے ریسورسز کیا ہے اس کا لائف سٹائل کیا ہے مختلف چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کریکٹر جو ہے یہ بزنس کریکٹر پر آپ فوکس کرتے this is a business character of the part capacity seven C's one C's the character other capacity capacity سے مراد ہے capacity to repay the credit اس میں آپ ڈفرینٹ ایسپیکٹ دیکھیں گے کچھ ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کی کیا کیپیسٹی ری پیمنٹ کی کیپیٹل اونرز کیپیٹل یہ بھی ہم نے بات کی تو اس میں آپ ڈیٹ ایکویٹی ریشیو کو دیکھیں کہ اس میں ڈیٹ کتنا ہے اونرز ایکویٹی کیا ہے یہ ریشیو کیا ہے تو that ratio would depend from business to business from activity to activity from venture to venture conditions the four C is a condition different condition economic condition business condition regulatory condition یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کریڈٹ کو تو ان کو آپ دیکھیں کولیٹرز سیکورٹیز ہم آگے چل کے دیکھیں گے لون سپورٹ میں کولیٹرز کیا ہوتی ہیں سیکورٹیز کیا ہوتی ہیں تو سیون سیز میں ایک سی جو ہے that stand for collaterals then country یہ کنٹری سے مراد یہ ہے کہ you are advancing across the border آپ کی اسٹیک جو ہے صرف یہ نہیں کہ آپ کے اپنے کنٹری میں ہے that may be across the border دوسرے you may be dealing international customer اب وہاں پر آپ کو اس کنٹری کو بھی اس کرنا پڑے گا ایویلویٹ کرنا پڑے گا کنٹری رسک کتنا ہے that would have to be look done to before disbursing loan currency اگر آپ you are dealing across the border تو آپ کو وہ کرنسی بھی دیکھنی پڑے گی اگر فورن کرنسی ہے تو اس کا دیکھنا پڑے گا اس کے فلکچویشن کیا ہیں اس کے امپیکٹ کیا ہیں اس کو مینج کرنے کے لیے کیا آپ نے اسٹیپس لیے ہیں یہ تمام اسپیکٹ جو ہیں دیکھے جاتے تو that is about seven C's اس کا کافی ذکر ہوتا ہے کریڈٹ میں so I discuss the seven C's with you تو اسٹوڈینٹس اب بات ہے کریڈٹ انالیس آپ کے پاس ریکویسٹ آئی جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن کی بات ہو رہی تھی تو کریڈٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی کچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا سب سے امپورٹنٹ بات جو پہلے بھی بات ہوئی that is the track record of the client کہ اگر پہلے کلاٹ کا جو ہے ریکرڈ بہتر نہیں ہے has been defaulter of your bank اور ادر بینک منی ڈیفالٹر یا جن کی انسٹالمنٹ صحیح نہ ہو تو اس صورت میں بینکس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسے کسٹمر کو فائنینس کریں یا نہ کریں اس کے بعد ریلائنس ہوتی ہے particularly in cases of the companies جہاں پر یہ ریکڈ موجود ہوں کیونکہ یہ تمام چیزیں ہر کلائنٹ پر اپلائی نہیں ہوں گی published unpublished reports regarding business company اگر آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ آتی ہے کسی کمپنی کی تو یہ نہیں کہ آپ اس کمپنی کو اسٹڈی کریں گے آپ اس کے بارے میں reports overall business climate کیا ہے اس کمپنی کے کیا حالات ہیں اس انڈسٹری کے کیا حالات ہیں industry analysis is equally important اس پرٹیکولر کمپنی کے بارے میں اگر کوئی رپورٹس ہیں کوئی ایڈورس رپورٹس ہیں تو اس میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی اگر اچھی رپورٹس ہیں تو دیٹ وڈ ہیلپ یو آپ اس کو پروسیڈ کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈسٹری کا انالیس کریں دیٹ کمپنی میں بھی پرفارمنگ ویل جس کی ریکویسٹ آپ کے پاس آئی لیکن وہ انڈسٹری کے جو رپورٹس ہیں جو انالیس ہیں جو اپریزل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو پرابلم ہو سکتے اس کو at at this point in time there are problem are in future this industry because of the economic and other factor is going to face certain problem کہیں پر را مٹیریل کا پرابلم ہوگا ان پٹس کا پرابلم ہوگا الیکٹریسٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے دیر میں بھی سو مینی ریزن مارکیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ یو آر این ایکسپورٹر اور آپ کے پاس مارکیٹس اویلیبل نہیں انٹرنیشنل کلائمیٹ کا اثر ہو سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں تھرو رپورٹس وچ میں بھی publish in publish there are different trade journal جن کو ریفر کرتے ہیں لیول آف کمپٹیشن آپ دیکھتے ہیں یہ آن لائن انفارمیشن بھی آج کل کے دور میں بہت اویلیبل ہے تو بینکس ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر فائنینشیل انالیس کرتے اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے انالیس ہو سکتے trend analysis ratio analysis cash analysis ratio analysis on different aspects جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈیٹ ایکویٹی ریشیو کیا ہے اس کی تو یہ ریشیو انالیس کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی کریڈٹ سائیکل کیا ہے یہ ٹوٹل ایڈوانس جو ہیں اور ریکوری جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے کہ اگر وہ ایڈوانس کر رہے ہیں بینکنگ کمپنی کے لیے تو یہ ریشو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اگر آپ ایڈوانسز کے بجائے کریڈٹ کا لفظ استعمال کر لیں کہ انڈسٹری اگر کریڈٹ دے رہی ہے کریڈٹ پر سیل کر رہی ہے تو ان کی ریکوری کا کیا پرابلم ان کی سائیکل کیا ہے ریکوری کی کیا سائیکل ہے تو یہ تمام چیزیں سجیسٹ کریں گے آپ ڈفرینٹ سچویشن ڈفرینٹ آپ کو ڈائمینشن دیں گی آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گی whether you should finance or not اب ٹرینڈ ٹرینڈ انالیس کی ہم نے بات کی کہ ٹرینڈ انالیس میں کیا ٹرینڈ دیکھیں گے آپ اس کی سیلس کے ٹرینڈ دیکھیں گے over the period of time safe last three years کا آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں پروفیٹ کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کریڈٹ ریکوری کا آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرینڈ میں سب سے زیادہ امپورٹینٹ چیز جس میں کوئی بھی اینالسٹ کوئی بھی بینکر کوئی بھی پارٹی انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی سسٹینبلٹی یہ نہیں کہ نیگیٹو سسٹینبلٹی ہے تو آپ کہیں گے سسٹینبلٹی ود پوزیٹو نوٹ وہ زیادہ امپورٹینٹ یہ میں آپ کو کس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹرینڈس ہیں آپ نے پچھلے تین سال کے ٹرینڈ دیکھے ایک سال میں اس کمپنی نے ففٹی پرسینٹ پروفیٹ ارن کر لی اگلے سال آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں سیونٹی پرسینٹ لاس ہو گیا اس کے بعد اگلے سال دیکھتے ہیں کہ ان کو پھر ٹوینٹی پرسینٹ پروفیٹ گیا تو یہ کچھ سسٹینبلٹی نہیں ہے اس ٹرینڈ میں there is something wrong with that company تو یہ انالیس جو ہے یہ ہیلپ کرتے ہیں بینکس کو کہ کریڈٹ دینے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے اس کو کس وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں یہ کسی اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی میں تو انگیج نہیں ہے that can bring problem for the bank کیونکہ وہ اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں ڈیفالٹ کر جائے گا تو بینک کا پرابلم ہو اسی طرح کیش انالیس کیش فلوز کی کیا پوزیشن فیوچر کیش فلوز جو ہے انہیں دیکھا جائے گا کہ سیلز ان کی ہوں گی اس کی ریکوری کی کیا پوزیشن ہوگی کتنا ان کے پاس کیش آئے گا تو یہ ڈفرینٹ انالیس ہیں جو کیے جاتے ہیں دوز آر ویری امپورٹینٹ اب سب سے امپورٹینٹ بات جو ایک لیگل بات ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ جب ہم کریڈٹ دیتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں کریڈٹ میں جو ڈیٹر ہے بورور ہے he is the right in present with a promise to pay in future اب پرومسری نوٹ بہت امپورٹینٹ ڈاکومینٹ ہے بہت امپورٹنٹ انسٹرومینٹ ہے آپ کسی کورٹ میں جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سیکورٹیز نہیں ہے کولیٹرز نہیں ہے تو کورٹ میں آپ کو زیادہ مدد نہیں ملے گی اس ریکوری میں آپ کے لیے پرابلمس ہوں تو لون دیتے ہوئے تمام evaluation market aspects financial aspects companies کے ٹریک ریکڈ سیز financial statements balance sheet profit and loss account trend analysis یہ تمام آپ انالیس کریں اور کسی ریزلٹ پر پہنچیں لیکن لون سینکشن کرتے ہوئے آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ یہ سیکورٹیز چاہیے وی نیڈ دیز سیکورٹیز اور وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف سیکورٹیز ہو سکتی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آن دا سینکشنگ اتارٹیز کہ کون سی سیکورٹی کو بہتر سمجھتے ہیں دیٹ وڈ آلسو ڈیپینڈ کہ کسٹمر بورور کون سی سیکورٹی آفر کر سکتے آپ ایک سیکورٹی کو بہتر سمجھتے ہو as a banker but this not available with your customer تو how you can get that by negotiation guarantees یہ تمام جو کولیٹرل ہیں ان کی ہم بات کریں اب بات ہو رہی ہے کبھی میں لفظ استعمال کرتا ہوں کولیٹرلس کا کبھی میں کہتا ہوں سیکیورٹیز آخر یہ سیکیورٹیز جو بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس کو ہم کولیٹرل کیوں کہتے ہیں وائی کولیٹرل ابھی ہم بات کر رہے تھے ہم نے کہا کہ یہ کریڈٹ پالیسی کی جب بات ہو رہی کہ لون جو ہے that should be cash flow basis self liquidating ہونا چاہیے لون یہ جو کولیٹرل ہیں یہ کوئی پرائمری ریلائنس نہیں ہوتی کولیٹرل کولیٹرل تو لاسٹ ریزارٹ ہے اور جب بینک لون دینے جا رہا ہے تو بینک کی یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ ڈیفالٹ کرے اور ہمارے پاس سیکورٹی ہے ہم اس سے ریکوری کریں that is not the desire of any bank یہ تو مجبوری کے تحت ہے اگر ڈیفالٹ کر جائیں تو there must be some record کوئی نہ کوئی ریکوری کے ذرائع ہونے چاہیے جس پر وہ ڈپینڈ کر سکے تو یہ کولیٹرل ان سیکورٹیز کو کولیٹرل کیوں کہتے ہیں بات یہ ہو رہی تو پہلی جو ریلائنس ہے that is on the loan itself on the business itself آپ کی بزنس اچھی ہے آپ کام کر رہے ہیں آپ کی سیلز ہو رہی ہیں آپ کے پاس کیش آ رہا ہے یو آر ارننگ پروفٹس اور آپ ری پیمنٹ کر رہے ہیں اس بزنس سے that is the best way to repay اس پر اصل ریلائنس ہوتی ہے کسی بھی بینک کی لیکن اگر یہ سب کچھ نہ چل سکے جیسے کہ آپ نے ایویلویٹ کیا ہے آپ نے دیکھا ہے اس کے مطابق اٹ مے ناٹ ورک تو پھر کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے کوئی ایسی ریلائنس جس کو ہم کولیٹرل کہتے ہیں جس پر آپ ریورٹ کر سکتے تو پرائمری ڈپینڈینس کیش فلوز پر ہوگی اس بزنس کے سیکنڈری ریلائنس جو ہے وہ کولیٹرل پر ہوگی تو یہ اس لیے اس کو کولیٹرل کہا جاتا ہے آپ نے کولیٹرل کا لفظ بہت جگہ سنا ہوگا تو کولیٹرل جو ہے اس کی سیکنڈری امپورٹینس ہو this is not primarily linked with a transaction یہ سیکنڈری امپورٹینس ہے اور یہ in case of default banker would revert securities تو these are called as anyway اب ڈفرنٹ یہ جو ہمارے پاس کولیٹرل ہیں یہ ان کی لیگل پوزیشن کیا ہے مارٹگیج ہے تو مارٹگیج ہے کیا پلیج کیا ہے پلیج میں کیا اسکوپ ہے گارنٹیز آپ کب لیں گے کس صورت پہ لیں گے ہائپوتھیکیشن کیا ہے تو یہاں پر آپ کو اس کے لیگل پوزیشن اور پریکٹیکل ایسپیکٹس کا پتا ہونا چاہیے تو یہ آپ لیں گے completion of documentation registration of charge یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے کولسٹرل کی بات ہوئی کولیسٹرل جو ہے کہتے ہیں یہ سیفٹی والو جو ہے اس کے طور پہ کام کرتا ہے ایک اچھی سیکورٹی یا کولیسٹرل میں کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے what should be characteristics of a good collateral آپ نے ڈیسائڈ کرنا آپ کے پاس بہت سارے کولیٹرل ہیں تو اس کے اسٹینڈرڈ کیا ہے کیا کریکٹرسٹکس ہیں کیا پہلی بات ہے دیٹ شوڈ بی ریڈلی جب ضرورت ہو آپ اس کو ریئلائز کرنا چاہیں اس سے آپ ریکوری کرنا چاہیں تو without much legal complication وہ اماؤنٹ آپ اس سے ریکور کر سکیں یہ ایک اچھا کریکٹرسٹک ہے کسی بھی کولیٹرل دیٹ از گڈ جس میں یہ ویلو کولیٹرل لیتے ہوئے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ نے دیا ہے اس کو میٹ کر سکے آپ نے کریڈٹ جو دیا ہے دیا ہے ٹین ملین کا دیا کولیٹرل آپ کے پاس فائیو ملین کی ہے تو فائیو ملین کا تو آپ کا ایکسپوئر ہو گیا you can not recover if at all you are a need to recover تو دیٹ مسٹ بی ایڈیکویٹ اب ایڈیکویسی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹین ملین ریکور کرنا ہے تو آپ کے پاس کولیٹرل بھی ٹین ملین کی اب وہ جو کولیٹرل ہے وہ مارکیٹ پوزیشن کچھ ایسے ہے مارکیٹ پرائسز اس کے نیچے چلے جاتے ہیں وہ ٹین ملین جو ہے وہ ایٹ ملین رہ گیا آپ کا پھر ایکسپوئر بڑھ گیا رسک ایکسپوئر آپ کا بڑھ گیا تو اس صورت میں کچھ مارجنس بھی لیے جاتے تو مارجن اسٹوڈینٹس مارجن دو قسم کے مارجنس ایک کو ہم اسٹیچوٹری مارجنس کہتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے فکس ہیں کہ یہ پرسنٹیج آف مارجن ان میں آپ نے لینی اس کے علاوہ بینکس اپنے طور پر بھی مارجن جو ہے ڈفرینٹ لے سکتے ہیں تو that is up to the discretion of the concern bank تو readily realizable and adequate in value یہ ہم نے دو ایٹریبیوٹ دیکھے اس کے علاوہ اگر ٹائٹل کی بات ہو اس میں تو that title should be clear اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو ٹائٹل آپ پراپرٹی مارٹگیج کروا رہے ہیں تو وہ اس کا ٹائٹل کس کا ہے that should be very clear اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے تھرڈ پارٹی کی پراپرٹی کو بھی آپ مارٹگیج کے طور پر آفر کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر تھرڈ پارٹی اگر ہے تو اس سے باقاعدہ آپ کو لیٹر لینا پڑے گا اور اس کی طرف سے کلیئر انسٹرکشن ہونی چاہیے کلیئرلی وہ انسٹرکشن ہوں گی اور that must be in his notice تو اس صورت میں you can accept this security from third party تو تھرڈ پارٹیز کا اگر کوئی اسٹیک ہے وہ آپ دیکھیں گے ٹائٹل یہ تھرڈ پارٹی کا ہے تو تھرڈ پارٹی کی طرف سے آپ کو لیٹر لینا پڑے گا کہ that party is offering that property to you پھر سیفٹی کا اینگل ہے کہ وہ ایس جو سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے وہ that is safe perishable item اور ایسے آپ کو ایز کولیٹرز نہیں لینے چاہیے تو these are some of the attribute of a good collateral اب ڈفرینٹ سیکورٹیز جو ہیں کولیٹرز آپ ایکسپٹ کر سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ پر mortgage pledge hypothecation lien guarantee listed stock government security یہ کچھ سیکیورٹیز ہیں جو ہم نے آؤٹ لائن کی ہے انہیں ہم دیکھتے ہیں واٹ دی سیکیورٹیز آر اب یہ مارٹگیج کیا ہے مارٹگیج آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ مارٹگیج ڈیفینیشن اور اس میں جانے سے پہلے آپ سمپل وے میں یہ سمجھ لیں کہ آپ پراپرٹی وہ آپ آفر کر رہے ہیں to your creditor to the bank کیونکہ یہاں بینک کی بات ہے کسی بھی کریڈیٹر کو یہ آفر کی جا سکتی mortgage is not meant only for the bank تو یہ جب آپ آفر کر رہے ہیں immovable property as a security تو یہ مارٹگیج ہے یہاں پر اموویبل پراپرٹی کا آفر کرنا ضرور اب یہ تو ایک جرنل بات ہوگی لیکن ایکچولی لیگل پوزیشن کیا ہے واٹ مارٹ گیج تو اس کے لیے آپ کو مارٹگیج کی ڈیفینیشن میں جانا پڑے گا that is defined transfer of property act eighteen eighty two what is this اس کے مطابق یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا this is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan future debt اور لیے بھی ہو سکتا ہے اور پرفارمنس آف این انگیجمنٹ کے لیے بھی مارٹگیج ہو سکتا ہے وچ میں give rise to a liability جس کی وجہ سے کوئی فائنینشیل لائبلٹی کریٹ ہو تو اس کے لیے ہو سکتا ہے اب آپ سمپلی دیکھ لیں یہاں پر یہاں پر کوئی ٹرانسفر آف پراپرٹی کی بات نہیں ہو رہی مارٹگیج میں transfer of interest in the property that is being transferred this is a transferred interest in particular property that is being transferred تو یہاں پر اس بات پر آپ فوکس رہیں نہ یہاں پر اس پراپرٹی کی پوزیشن ٹرانسفر ہو رہی ہے نہ اونرشپ رائٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں یہ انٹرسٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ یہ ڈیٹ یا یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ انگیجمنٹ ہے جس کی پرفارمنس کا میں نے وعدہ کیا ہے اس میں اگر ڈیفالٹ کروں تو آپ کا انٹرسٹ اس میں ارائز ہو جائے گا then you can recover your amount out of the sale of this property یہ ایٹ دس مومنٹ جب آپ نے لون لیا ہے آپ اس کی پوزیشن بھی رکھتے ہیں اونرشپ رائٹس بھی آپ کے پاس ہے آپ اس ایکسٹینڈ تک وہ انٹرسٹ جو ہے اس پراپرٹی میں وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں that is the concept of the mortgage تو مارٹ گیج میں ایک پارٹی ہوگی جو کہ اپنی پراپرٹی ہینڈ اوور کر رہا ہے دا از یہاں پر کون سی پارٹی ہے یہاں پر جس نے لون لیا ہے دی بورور لونی جس کو آپ کہتے ہیں تو borrower or the loanee is a one party وہ اپنی پراپرٹی آفر کر رہا ہے اس کو آپ مارٹ گیجر کہیں جس کی فیور میں وہ پراپرٹی آفر کر رہا ہے he will be call the mortgage mortgage money بھی یہاں پہ ہوگا کہ جو آپ نے لون لیا ہے یا جو آپ نے پرفارمنس آف انگیجمنٹ میں جو بھی اماؤنٹ ہے تو that is the mortgage money sir you have taken a loan of ten million تو آپ جو مارٹ گیج کر رہے ہیں ٹین ملین کے لیے کر رہے ہیں دس از دا گیج منی اب یہ مارٹ گیج کرنے کے لیے آپ جو انسٹرومینٹ لکھتے ہیں جس انسٹرومینٹ کے ذریعے یہ مارٹگیج کرتے ہیں اس کو ہم مارٹگیج ڈیڈ کہتے ہیں اب یہ رائٹس کیا ہے مارٹگیجی کے بینک بینک چاہے یہ نہیں کہ آپ نے کہا this is the transfer of interest the mortgagee can sell the property in case of default by the mortgage Mortgagee کے پاس رائٹ ٹو فور کلو اس ٹرانزیکشن کو فور کلوز کر سکتا ہے اور اس سے ریکور کر سکتا مارٹگیج جی کے پاس یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ سوٹ فائل کر دے اور وہ ڈیکری حاصل کرنے کے بعد اس کی ڈسپوزل ہو at the order of the banking court اور اس کی ریکوری ہو جائے تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے there are types of the mortgage زیادہ امپورٹینٹ دو قسم کی ایک رجسٹرڈ دوسرے لیگل مارٹگیج رجسٹرڈ مارٹگیج میں باقاعدہ ایک رجسٹریشن ہوتی ہے اس میں stamps duty and everything that is involved in it تو رجسٹرڈ مارٹگیج کی بجائے جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہے مارٹگیج کا طریقہ کار دیٹ از میں پراپرٹی ڈاکیومینٹ جمع کروا دیے جاتے ہیں بینک میں اور امپورٹینٹ جو ڈاکومینٹ ہوتا ہے that is the deposit of title deed یہ نہیں کہ آپ نے ٹائٹل ڈیڈ جمع کروا دی اس کے ساتھ جو memorandum of deposit of title deed that must be obtained that is a very important document اس کو ہم ایکویٹیبل مارٹگیج کہتے ہیں تو دو ٹائپس ہوئی ایک registered mortgage that is expensive and costly اس لیے ایکویٹیبل مارٹگیج کا بھی ایک طریقہ ہے زیادہ تر یہ ایک پاپولر ٹائپ ہے جو کہ پریکٹیکلی استعمال کی جاتے ہیں مارٹگیج میں تو یہ through memorandum of deposit of title rate title documents bank کے پاس جمع کروا دیے جاتے ہیں اور مارٹگیج ڈیڈ اسی طرح لکھی جاتی اب ایک اور طریقہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے that is the pledge pledge آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ pledge is the bailment bailment of of of as security for payment a a debt performance promise آپ جانتے ہیں بیلمنٹ کی آپ ڈیفینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم بیلمنٹ پہ بات کر چکے پلیج میں ہوتا کیا ہے پلیج میں آپ اپنے گڈس جو ہیں وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں ٹو دی بینک اور ٹو اینی کریڈٹ اس کا مقصد کیا ہوگا for the payment of a debt جو کہ آپ نے لون لیا ہے اس کی سیکورٹی کے طور پر آپ وہ گڈس دے رہے ہیں اور پرفارمنس آف اے پرومس یہ صرف بینک تک بات پلیج نہیں ہے یہ کسی اور ٹرانزیکشن میں بھی یہ طریقہ کار استعمال ہو سکتا ہے تو you offer your goods in the pledge اب یہاں پر میں میں نہیں جا رہا تو پلیج میں اصل میں ہوتا کیا ہے پلیج میں اسٹوڈینٹس یہاں پر position of the goods that is transfer to the bank اور to the credit that is under the lock and key of the bank یہ بینک کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور بینک پوزیس دیز گڈ یہاں پر those are very much in the control of the bank اور بینک اگر آپ ڈیفالٹ کریں گے تو ان کو ڈسپوز آف کرنے کا رائٹ رکھتا ہے آفٹر سرونگ ریزنیبل نوٹس ایک اور طریقہ کار ہے دیٹ از ہائی یہ ایک لیگل ٹرانزیکشن ہے اس میں بھی آپ کے پاس رہتے ہیں آپ سے مراد بور اور اس کو آپ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ لیگلی تھرو دی ڈاکومینٹ آپ بینک کو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ اسٹاکس آپ کو آفر کر رہا اب آپ پر لازم ہے کہ وہ اسٹاکس آپ اپنے پاس رکھے لینڈر یا بینک کے کیا رائٹس ہیں they can inspect the go demand stock report and can ask you to get the stock insure اسی طرح لین ایک طریقہ کار ہے لین ہے کیا lien is a charge given by the customer securities وہ آپ کے کوئی شیئرز ہیں گورنمنٹ سیکورٹیز ہیں آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں ان کے اوپر آپ چارج اس بینک کا کریٹ کر دیتے ہیں یہ بھی سیکورٹی کے طور پر ایکسپٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس گارنٹیز جو ہیں وہ بھی ایکسپٹ کی جاتی ہیں گارنٹی کا بھی طریقہ ہے انڈیمنیٹی زیادہ تر کولیٹرل کے طور پر استعمال نہیں ہوتی تو گارنٹی میں کیا طریقہ کار ہے گارنٹی میں تین پارٹیز ہوں گے ایک آپ بورور ہیں پرنسپل ڈیٹر جس کو کہتے ہیں ایک آپ کا بینک ہے یا کوئی بھی کریڈیٹر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بینک کی بات کر رہے ہیں اس لیے بار بار بینک کی بات آ رہی لیگلی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ بینک کی گارنٹی میں ہوگا ایک بینک ہوگا جو کریڈیٹر ہے اور تیسری پارٹی یہاں پہ گارنٹر یہاں پر prime responsibility to repay the loan that is on the principal debtor اگر پرنسپل ڈیٹر جس نے لون لیا ہے وہ جو بورور ہے وہ اگر ڈیفالٹ کر جائے گا تو پھر گارنٹر کی ریسپانسبلٹی شروع ہوگی تو guarantor responsibility that start from the point when the principal debtor default تو it has been defined in section one two six of the contract act جو گارنٹی ڈیفائنڈ اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے تو گارنٹیز بھی حاصل کی جاتی ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ فورس اس کے علاوہ students forms of finance form میں دو قسم کے forms broad category one is a fund based جہاں پر واقعی فنڈز پرووائڈ کیے جاتے when we see a loan of one million rupees has been obtained one million rupees is provided ایک نان فنڈ بیسڈ ہوتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے letter of credit and others وہ کیا ہے تو فنڈ بیسڈ میں فائنینس کیش فائنانس ہو سکتے ہیں اوور ڈرافٹ ہو سکتے ہیں لونز ہو سکتے ہیں اب یہ کیش فائنینس یا کیش کریڈٹ جو ہے یہ دیے جاتے ہیں اگینسٹ سم اسٹاکس تو اس کے اگینسٹ جو ہے یہ فائنینسنگ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی اوور ڈرافٹ فیسلٹی یہ ٹیمپریری فائنینس ہوتا ہے اس میں آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو بینک کہتا ہے کہ یہ آپ اس کو اوور ڈرا کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا کریڈٹ بیلنس نہ بھی ہو تو آپ چیک بھیجیں گے تو that can be amount can be worth تو یہ سینکشن لمٹ ہے تو that is sanction overdraft اگر سینکشن نہیں ہے تو ٹیمپریری اوور ڈرافٹ ہو سکتا اس کے علاوہ لونس ہیں اس کے علاوہ purchase and discounting of bills of exchange export finance ہو سکتے ہیں امپورٹ فائنینس ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے فائنینس دیے جاتے ہیں کنسورشیم فائنینس بڑے امپورٹینٹ ٹائپ ہے تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف فائنینس ہیں جو کہ بینکس جو ہیں دیتے ہیں ان میں فنڈ بیسڈ کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں نان فنڈ بیسڈ کی بات ہم لیٹر آف کریڈٹ میں کریں تو اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں thank you for being with me اللہ حافظ